حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ وراثت بن جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو پنتالیس